السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد رسول کریم بعد فاعوذ بلّہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدم السانی قولی ان شاء اللہ ہم کتاب پر لیکچر کو بیس کریں گے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن ہوتی جائے گی جادو حقیقت اور علاج اس میں ہم ایک اور چیز کا اضافہ کر لیتے ہیں جادو اور نظر بد کی حقیقت کیونکہ جادو کے علاوہ ایک اور چیز جو غیر مرئی طور پر انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ بری نظر بھی ہے زمانۂ قدیم سے دور حاضر تک جادو اور اس سے متعلقہ عملیات جو ہیں وہ انسانی معاشرے کا حصہ رہے ہیں یا آج کے دور کی کوئی نئی چیز نہیں ہزاروں سال سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے آج بھی مختلف صورتوں میں اس کی موجودگی کا علم اخبار و رسائل اور دیواروں پہ لکھے گئے اشتہارات سے ہوتا رہتا ہے ہر جادو کا توڑ کالے علم کے ماہر عامل وغیرہ قرآن و سنت سے لا علمی کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت اپنی پریشانیوں کاروباری نقصان باہمی تعلقات کی خرابی چپکلش اور بیماریوں کا علاج جو ہے وہ جادو جھاڑ پھونک اور منتر اور تعویز گنڈوں کو گردانتے ہیں یعنی جب ڈاکٹر سے علاج کر کے تسلی نہیں ہوتی تو پھر ان رستوں پہ چل پڑتے ہیں اور ان سے علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ عموماً جعلی عاملوں کی طرف چل پڑتے ہیں جو روحانی علاج کا جھوٹا دعوی بھی کرتے ہیں انسان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور صحت نام کی بھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن و سنت کو بہترین رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے اسلام میں جادو کا علاج موجود ہے لہذا پہلے تو اس کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کی ضرورت ہے اور بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کے پاس بھاگتا رہے سیلف رقیہ اور دعائیں پڑھ کے اور اللہ کا ذکر کر کے ان چیزوں پر قابو پا سکتا ہے جادو جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے سحر کا لغوی معنی مانا ہوتا ہے دھوکہ دینا ہیلا کرنا حقیقت سے پھیرنا باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملما سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں ان لوگوں کو ورتا ہے حیرت میں ڈال دے وہ چیز تو علماء نے جادو کی مختلف تعریفات کی یعنی اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ ہے کیا تو وہ سحر کا جو معنی بیان کرتے ہیں امام زہری کے نزدیک جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے یعنی ایسا طریقہ ہے انسانوں کو نقصان پہنچانے کا کہ جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے جیسے آپ نے موکل کا لفظ سنا ہوگا تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے تو انسان کے ساتھ جو جن پیدا ہوتا ہے یعنی جس دن انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ڈے ون سے لے کر آج تک کے سارے حالات آپ پر جو گزرے ہیں وہ سب کو جانتا ہوتا ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب دوسرے جنات کو اس شخص پر مسلط کیا جاتا ہے تو وہ اس سے اس کی زندگی کے سارے حالات واقعات معلوم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کو نقصان دیا جاتا ہے یا اس پر اثر ڈالا جاتا ہے یا پھر اس سے متعلق خبریں معلوم کی جاتی ہیں امام راضی کے نزدیک جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو یعنی وجہ نہ پتہ چلے اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو یہ مختلف اسکالرز ہیں جنہوں نے جادو کے ڈیفائن کیا ہے جساس رحم اللہ نے جادو کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ ہر وہ کام جس کا سبب یعنی چیز نظر تو آتی ہے اس کے پیچھے وجہ نہیں پتہ چلتی اور ذریعہ مخفی ہو یعنی چھپے طریقے سے کام کیا گیا ہو اور تصور میں اس کی حقیقت سے ہٹ کر کچھ اور آتا ہو یعنی چیز کچھ ہو لیکن وہ ہمارے امیجنیشن میں کچھ اور بن رہی ہو یہ ملما سازی اور دھوکہ دینے کے قائم مقام ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں کہ موس علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا تو جادوگروں نے کیا پھینکا تھا اپنے انشر پھینکے تھے رسیاں پھینکی تھی لاٹیاں پھینکی تھی اور وہ کیا بن گئی وہ بنی نہیں تھی وہ نظر اس طرح آ رہی تھی یعنی چیز کی حقیقت کچھ ہوتی ہے اصلیت کچھ ہوتی ہے اور وہ نظر کچھ اور آ رہی ہوتی تو اس میں دھوکا ہے ہیلا ہے تو یہی اصل میں جادو کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے ابن عربی نے جادو کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ جادو کچھ جمع کیا ہوا ایسا کلام ہوتا ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے یعنی جادو کرنے کے لیے اللہ کے سوا دوسرے بتوں یا شیطانوں یا اور ہستیوں کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کلام میں تقدیروں اور کائنات کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جاتی ہے ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے تو وہ اس بات سے لوگوں کو پھیرتے ہیں تو سحر کی جو وجہ تسمیاں ہے وہ کیا ہے کہ جنات اور شیاتین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے ہم جنوں کو دیکھ نہیں سکتے لہذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت مزاج عقل اور تخیل امیجنیشن کو متاثر کرتا ہے تو میڈیکلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ٹینجیبل نہیں ہوتا وہ دیکھ نہیں سکتے آپ چو نہیں سکتے اس کو کیچ نہیں کر سکتے وہ کسی مشین میں نظر نہیں آتا تو پھر پتا نہیں چلتا کہ اس شخص کو بیماری کیا لاحق ہے دوبارہ اس بات کو کروں گی جنات اور شیاتین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے لہذا ان کے ذریعے ان کو استعمال کر کے جو عمل کروائے جاتے ہیں اس طرح کے عمل جو انسان کی طبیعت پر اس کے مزاج پر اس کی کیمسٹری پر اس کے عقل پر اس کے امیجنیشن ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں تو طبی طور پر میڈیکلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہے اسباب بھی اور وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کام کرتے ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے اسی وجہ سے اس کو سحر کہا جاتا ہے سحر بیسیکلی کیا ہے چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے نہ اس نیکے ڈانک سے نظر آئے نہ کسی مشین کے ذریعے نظر آئے نہ کسی اور چیز سے یعنی وہ انسانوں کو جو سائنس دی گئی ہیں ان سے آگے کام کرتی ہیں جادو جو ہے وہ کلام کے اندر ہوتا ہے یعنی باتوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور کلام کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے یعنی جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے جن کو لکھ کر یا پڑھ کر ہوا یا گروہ میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن دل عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایسے الفاظ جو منفی اثر رکھتے ہیں کس پر جس پر وہ کیا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات لکھ کر کیا جاتا ہے بعض اوقات گروہ پہ پھونکا جاتا ہے بعض اوقات کسی آبجیکٹ پہ پھونکا جاتا ہے جیسے کسی تالے پہ پھونک کے کسی کو بند کرنے کے لیے یا اسی طرح کے کچھ سمبل استعمال کیے جاتے ہیں بعض اوقات قبرستانوں کی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے تو مختلف طریقے یعنی کہ مجھے اس وقت اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں لیکن بیسیکلی اس کی اصل کیا ہے کچھ الفاظ ہوتے ہیں کچھ منتر ہوتے ہیں کچھ کلام ہوتا ہے اب یہ جو کلام ہے یہ انسان پہ اثر کیسے کر جاتا ہے یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی اچھی بات آپ پہ اثر کرتی ہے آپ کو ہنسا دیتی ہے آپ کو خوش کر دیتی ہے آپ کی سوچ بدل دیتی ہے اسی طرح جو بری بات ہوتی ہے کوئی گالی ہو کوئی بدمزگی کی بات ہو کوئی تان و تشنی ہو کسی کا مزاق اڑایا جا رہا ہو تو وہ بھی انسان پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے پوئٹری بھی انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے اللہ کا کلام بھی قرآن مجید میں خود بتایا گیا کہ اس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کھالے نرم پڑ جاتی ہیں تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جو کلام ہے ہمارا انسان کو جو فوقیت دی گئی ہے باقی تمام مخلوقات سے وہ زبان کی بنا پر دی گئی ہے اور زبان جو ہے یہ بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے اس سے تعلقات بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں اس سے انسان کی زندگی اپنی بھی بنتی ہے یا بگڑتی ہے کیونکہ زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں ان کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں تو اسی طرح جو جادو کیا جاتا ہے اس میں بھی کچھ کلام ہوتا ہے کہ جو انسان کے اوپر غیر مرئی طریقے پر اثر کرتا ہے تو جس طرح پاکیزہ کلمات اپنی تاثیر رکھتے ہیں اسی طرح بری باتیں بھی اثر رکھتی ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق کی طرف سے دو مرد آئے دونوں نے لوگوں کو ایک فصیح و بلی خطبہ سنایا یعنی ایک اسپیچ کی انہوں نے لوگ ان کے بیان سے بہت متاثر ہوئے بہت انسپائر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا اثر جادو کی طرح ہوتا ہے تو جس طرح نیکیاں برائیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہیں حق باطل کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے اسی طرح پاکیزہ کلمات بھی شرکیہ کلمات کو ذائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں جما لیجیے یہ بات آپ کے ذہن میں راسک ہو جانی چاہیے کہ جادو جیسے کلام کا اثر اور مقابلہ قرآن ہی کر سکتا ہے پاکیزہ کلمات ہی کر سکتے ہیں کیونکہ جا الحق و زح الباطل ان الباطل کانا زہو کا اس لیے اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو وہ غلط طریقوں سے علاج نہ کروائے وہ عاملوں کے پاس جا کر ان نون قسم کی جھاڑ پونک اور منتر وغیرہ سے کام نہ لے کیونکہ اس میں شرک کا اندیشہ ہوتا ہے ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے اور کس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ کا کلام باقی ہر طرح کے شرکیہ کلام جنو انس کے فضول لف کلام سے بالا ہے اور اعلی ہے اور زیادہ قوت اور تاثیر اور طاقت رکھتا ہے باقی سارے کلام بندوں کے ہیں اور قرآن کس کا کلام ہے قرآن مجید اللہ سبحان و تعالیٰ کا کلام ہے تو اس لیے جو کلام اللہ سبحان و تعالیٰ کا ہے اس کلام کو انسان پاورفل سمجھے اور اس کے ذریعے علاج کرے اور جتنے یقین کے ساتھ آپ اس کے ذریعے علاج کریں گے اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا پھر جادو کی کچھ اصلیت مزید بیان کرتے ہیں کہ جادوگروں کو مختلف غیب کی خبریں کہاں سے پہنچتی ہیں ان کا کیا کام کاروبار ہوتا ہے تو جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جادوگر اور شیاتین کا باہمی تعلق اس روایت سے واضح ہوتا ہے اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحان و تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں ان ہوئی اراد شعین تو فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے آجزی سے اپنے بازو پڑ پڑاتے ہیں یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ سے حکم لے کر آجز ہوتے ہیں جھک جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں ایک طرح سے گویا کے صاف پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جا رہی ہو یعنی ایک فرش کے اوپر اگر زنجیر کھینچ رہے ہوں تو جس طرح کی آواز آتی ہے اسی طرح کی ان کے پڑ پڑانے سے آواز آتی ہے پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا یعنی کیا بات ہوئی تھی کنفرم کرنے کے لیے حالانکہ خود بھی سن چکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بلند و برتر ہے پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاتین بھی سن لیتے ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں آسمانوں پہ پھر وہ شیاتین کو ایک بات سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں پھر وہ دوسرا اپنے نیچے والے کو اور اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچ جاتا ہے اور وہ انہوں نے سنا ہوتا ہے فرشتوں کی زبان سے جو دنیا میں کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے یا کسی خاص انسان کے بارے میں کوئی حکم آ جاتا ہے اس کی موت کا یا کسی تبدیلی کا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کلمہ اپنے نیچے والے کو بتائیں آگ کا گولا انہیں بوجھتا ہے شہاب ثاقب جس کا ذکر قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ شہاب ثاقب اس کو جا پڑتا ہے اور وہ جن وہیں بسم ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارا ان پر پڑتا ہے اس کے بعد کاہن اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے پھر یہی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھا فلاں کاہن نے فلاں نجومی نے بات سچ نہیں کہی تھی اس کی جب ایک بات سچی ہو جاتی ہے تو سو جھوٹ بھی لوگ سچی مان لیتے ہیں اسی ایک کلمے کی وجہ سے جسے آسمان پر شیاتین نے سنا تھا لوگ کاہنوں اور ساحروں کی بات کو سچا گردانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات تھی یاد رکھیے کہ جادو ایک خبیص اور شیطانی عمل ہے یعنی جادو کفر بھی ہے جادو میں شرک بھی ہے جادو ایک شیطانی عمل ہے جادو کبیرہ گناہ ہے تو اس کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یعنی ایک مسلمان اور جادو یہ دو چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی یہ شرک بھی ہے یہ کفر بھی ہے یہ کبیرہ گناہ بھی ہے اور یہ خبیص عمل ہے اور یہ شیتانی عمل ہے اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اگر کسی کو آؤٹ آف کیریوسٹی بھی سیکھنے کا شوق ہو کیونکہ مشکل یہ ہے کہ اب یو ٹیوب وغیرہ پہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے کسی کو کچھ سیکھنے کا شوق ہے پہلے تو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے تھے اب گھر بیٹھ کے بھی اس قسم کی چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیتے ہیں تو ایسی چیزوں سے بالکل دور رہنا چاہیے اور سیکھنا بھی نہیں چاہیے اور اگر کوئی ایسی بیماری یا تکلیف ہو گئی ہے کہ جو کسی طرح کے علاج سے قابو میں نہیں آ رہی تو بھی ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے کہ جو اس قسم کے کام کریں اور ایمان خراب کریں اب جادوگر شیتانوں کو کس طرح انوالو کرتے ہیں وہ پہلے ان کی باتیں مانتے ہیں ان کے غلط حکم مانتے ہیں وہ شرک کرنے کو کہتے ہیں تو یہ شرک کرتے ہیں اور وہ غلط قسم کی باتیں نوز باللہ اللہ تعالی کے بارے میں یا اور اسی طرح پیغمبروں کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا دین والوں کے بارے میں کرنے کو کہتے تو وہ ویسے ہی کرتے کیونکہ اس کے بغیر وہ بات نہیں مانتے یعنی پہلے وہ اپنی منواتے پھر اس کے بعد کام کر کے دیتے ہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں فلاں عامل ہے اس کے پاس موکل ہے اور اس کے ذریعے ہم فلاں اور فلاں کام کروا سکتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ کس طرح کام لیتے ہیں یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے دو طرفہ کہ تم ہماری یہ بات مانو پھر ہم تمہاری یہ بات مانیں گے اور تم ہماری کیا مانو نوز باللہ اللہ کو گالیاں دو مسئلہ تو وہ کیا ہے وہ اس کو پھر دینی پڑتی ہیں اس کے بغیر وہ ہاتھ نہیں آتا اور پھر وہ اسی طرح غلط طریقے اختیار کرتے ہیں بعض اوقات آیات قرآن کو پیریڈس کے خون یا کسی اور نجاست پیشاب وغیرہ سے لکھتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پیڈز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی ویسٹ کرنا چاہیے خصوصاً اگر ان کے اوپر فریش بلڈ ہو تو ان کو ایسے ہی تھرو نہیں کرنا چاہیے یا تو اس کو پانی کے نیچے تھوڑا کر دیں یا پھر یہ ہے کہ سارے ملا کے ان کو جلا دیں یا کسی بھی طرح ان کو ڈسٹرائے کریں ان کو ایسے کھلا نہ چھوڑ دیں کیونکہ جنات یا جادوگر کسی طریقے سے یہ خون حاصل کرتے ہیں اور پھر ان سے وہ آیات لکھتے ہیں اب یہ آیات کی کس قدر بڑی توہین ہے جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ جن ان کے قابو میں آتے ہیں پھر بعض اوقات قرآن آیات کو پاؤں کے نیچے لکھتے ہیں کبھی قرآن مجید کو پاؤں سے باندھ کر بیت الخلا میں جاتے ہیں بغیر وزو کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیے بغیر جانور ذبح کرتے ہیں اور شیتان کے بتائے ہوئے جگہ پر جا کر پھینکتے ہیں اس گوشت کو وہ کبھی آپ نے دیکھا گا لوگ چھتوں پہ پھینک دیتے ہیں چیلے کھا لیں اور صدقہ تو انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے نا کھانے کی جو غریب لوگ ہیں نہ کہ چیلوں کو کھلانے کی یا پھر کسی ایسے جنگل میں پکواتے ہیں جہاں ان کے چیلے ہوتے ہیں یا کبھی آیات قرآن کو الٹا بھی لکھتے ہیں بیک ٹریک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ معنی بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے ڈاگ کو اگر آپ الٹا لکھیں تو کیا بنے گا ٹھیک ہے نا یا گاڈ لفظ کو اگر الٹا لکھیں تو کیا بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو کتنی غلط چیز میں کنورٹ ہو جاتا وہ لفظ تو اس قسم کی بےحدا باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں اور اس سے مانی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں یا کبھی سگی ماں یا بیٹی سے جنا وغیرہ کرتے ہیں شیاتین کے کہنے پر یعنی حد درجے کے کبھی عمل کرتے ہیں اور اس طرح پھر وہ ان سے کام لیتے ہیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیص ہے تو جب عزائم پڑھنے والا اور قسمیں کھانے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیاتین کا تقرب حاصل کرتا ہے جن کو شیاتین کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں رشوت اور چٹی کے کام مقام ہوتی ہیں یہ دراصل اس طرح کے کام کر کے وہ جنات کو رشوت دیتے ہیں شیتانوں کو رشوت دیتے ہیں اور پھر شیاتین ان کے کچھ اغراض و مقاصد پورے کرتے ہیں جیسے کہ انسان کو مال وغیرہ لا دیتے ہیں جیسے آپ دیکھیں بعض لوگ اپنا کام نکلوانے کے لیے مال کی رشوت دیتے ہیں یا پھر کسی کو قتل کر دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ تم فلاں کو قتل کر دو تو تمہیں اتنا مال دیں گے پھر اسی طرح اور بھی بےحدا کام کرواتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت سے کاموں کے لیے وہ اللہ کے کلام کو ناپاک چیزوں کے ساتھ لکھتے ہیں کبھی کلام کے حروف کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں کبھی الفاتحہ اور اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جب کل اللہ اور الفاتحہ کو سیدھا پڑھا جاتا ہے تو علاج ہوتا ہے نا جب الٹا لکھ کر تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کو ریورس کیا جاتا ہے اور الفاتحہ وغیرہ پڑھ کر اسی لیے الفاتحہ کو شفا کہا گیا نا تو چونکہ اس میں شفا ہے اس سورت کا نام بھی ایک شفا ہے تو وہ اس کو الٹا لکھتے ہیں تاکہ بیماری آئے پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے مسلحت ہے کوئی کہ اس طرح کے الٹے لکھے ہوئے کلام یا شیتانی قسم کے منتر وغیرہ جو ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں ہوتے اللہ کے عزن سے ہی ہے لیکن ایسی چیزوں سے بھی نقصان ہوتے ہیں یعنی جادو برحق ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ خیال فرماتے کہ فلاں کام کر چکے ہیں حالانکہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا تو کچھ عرصہ آپ اس اثر میں رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بھی جادو ہوا تھا امرا ان کی شاگرد وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیا بہت زیادہ لمبا ہو گیا اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور ان سے حضرت عائشہ کی بیماری کے بارے میں پوچھا اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے اور اس پر اس کی باندھی یعنی لونڈی نے جادو کیا یعنی حضرت عائشہ کی جو سروینٹ تھی اس نے جادو کیا تھا جب تحقیق کی گئی انویسٹیگیشن کی گئی تو اس لڑکی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے پوچھا گیا کیوں کیا ہے تو کہنے لگی میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں تو بعض اوقات اس طرح کے بھی سمجھ لوگ ہوتے ہیں نا تو اور کوئی بات سمجھ نہ آئی حضرت عائشہ نے تو بے شمار غلام آزاد کیے تھے اگر وہ ریکویسٹ کرتی تو وہ ان کو بھی آزاد کر دیتی لیکن بہرحال کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی تو اس نے کہا کہ میں ان کو مار دوں تاکہ جلدی آزادی ملے تو جب حضرت عائشہ کو یہ پتا چلا تو انہوں نے پھر اس باندھی کو فروخت کر دیا اسے آزاد نہیں کیا فروخت کر دیا اور کہا کہ اس کی قیمت جو ہے اس جیسی باندھی پر خرچ کر کے اس کو آزاد کر دو مگر اس کو نہیں ایک طرح سے سزا دی پھر اسی طرح تابعین میں سے یعنی بعد کی جنریشن میں سے بھی کچھ نیک لوگوں پر جادو ہوا قاقا بن حکیم کہتے کہ کاب الحبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے گدا بنا دیتے لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہے کاب نے کہا اوز بے اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات اللہ جاوز ہن بر ولا فاجر وباسماء اسما اللہ الحسن ما علم تو منہا و اعلم عالم من شرما خلا کا و برا ذرا میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس اللہ کے تمام اسمائے حسنا کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلا دیا یہ دعا ففٹی سکس پیج پر ہے تو یہ دعا جو تھی وہ پڑھتے رہتے تھے تو اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا کیونکہ انہوں نے شیلٹر لے لیا تھا پناہ لے لی تھی اللہ کے چہرے کی ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ جادو کی تاثیر کیسے ہوتی ہے جادو کی تاثیر جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک نفسیاتی بیماری ہے کس طرح اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے یہ نفس سے گزر کر جسم کو بھی متاثر کرتی ہے یعنی جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ ساتھ نفس کو متاثر کرتے ہیں مثلاً آپ کی باڈی میں جب پین ہوتی ہے تو آپ لو فیل کرتے ہیں کسی کام کو آپ کو دل نہیں چاہتا مثلاً آپ بہت پلان کر کے اور بہت خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہالیڈیز پہ گئے اور پھر وہاں جا کر آپ کو بخار ہو گیا بعض لوگ یہاں سے جاتے ہیں مکہ بڑے شوق سے اور وہاں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کی عبادت وہ آپ کے ہالیڈیز کی ایکسائٹمنٹ یہ ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جاتی حالانکہ آپ وہی ہوتے ہیں لیکن صرف آپ کے جسم کی درد نے آپ کو سب کچھ بلوا دیا تو بعض اوقات جسم بیمار ہوتا ہے اور جسم سے گزر کر روح کے اوپر اثر پڑتا ہے بعض اوقات روح بیمار ہوتی ہے اور روح کی وجہ سے جسم پر بھی اثر پڑتا ہے تو دونوں طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلاً ٹھنڈ لگ گئی تو اس سے آپ کو کولڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ٹھنڈ کیا ہے آپ فیل کر سکتے ہیں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ موسم بدل گیا ہے ٹھنڈی ہوا ہے اور یا آپ ٹھنڈے پانی سے نہا لیے یا آپ نے کوئی بہت ٹھنڈی چیز پی لی تو کیا ہوگا مثلاً آپ کو باڈی پین شروع ہو گئی تو آپ کہتے ہیں کہ او ہو آج میں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا نا آج میں نے احتیاط نہیں کی جرسی نہیں پہنی اور میں اسی طرح کوٹ پہنے بغیر گھر سے نکل گئی تو مجھے ٹھنڈ لگ گئی آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو سبب سمجھ آ رہا ہے اپنی غلطی بھی سمجھ آ رہی ہے بعض چیزوں سے آپ الرجک ہوتے ہیں آپ وہ کھا لیتے ہیں تو آپ بیمار پڑ جاتے تو یہ ظاہری اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اپنی بیماری کی ریزن سمجھ آ جاتی تو بعض اوقات آپ لو فیل کر رہے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں اندر سے تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی آپ بے وجہ اداس ہوئے چلے جا رہے ہیں کوئی ریزن نہیں پھر آپ سوچتے ہیں بچے بھی سب ٹھیک ہے ہسبینڈ بھی ٹھیک ہے گھر بھی ٹھیک ہے کھانے کو بھی ہے جاب بھی ہے ہر وہ چیز جس کی تمنا کی تھی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میں اچھا فیل نہیں کرتی تو کیا فیل نہیں کرتا آپ کا جسم تو نہیں ہے یہ آپ کی روح ہے اس روح کے اندر کوئی خلا ہے خالی پن ہے ویکیوم ہے ضروری نہیں کہ جادوئی وجہ ہو اور ضروری نہیں کہ نظر بادی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی روح کو کچھ کھلاتے پلاتے ہی نہ ہو آپ قرآن نہ پڑھتے ہوں آپ کو صدقہ خیرات نہ کرتے ہوں آپ کسی کی خدمت نہ کرتے ہوں تو وہ روح جو ہے اس کی غذا جو ہے اس کو نہیں ملی تو وہ بیمار ہو گئی اور اوقات یہ ہوتا ہے کہ جادو وغیرہ کے اثرات سے روح بیمار ہو جاتی ہے اور وہ بیماری پھر صرف روح تک نہیں رہتی روح سے جسم تک آ جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مثلاً خوف ایک نفسیاتی چیز ہے مگر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی مگر انسان کا نفس ہوا اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے جادو جو ہے یہ جسموں اور دلوں پر اثر کرنے والا عمل ہے ابن قدامہ کہتے ہیں کچھ عزائم عزائم کہتے ہیں کلمات کو جو جادو کے لیے پڑھے جاتے ہیں کچھ عزائم دم جھاڑ کے الفاظ اور گرہ ہوتی ہیں جو جسموں اور دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہوتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے یعنی جادو سے موت تک بھی واقع ہو سکتی اس کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے شوہر بیوی میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جو اس کا جنسی تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی آپس میں ان کا یہ تعلق قائم نہیں ہو پاتا علامہ شنکیتی کہتے ہیں کہ جادو کی وہ مقدار جو جادو زدہ آدمی کو متاثر کر سکتی ہے اس کی اس حد تک تاثیر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جیسے مرد اور عورت کے درمیان علیحدگی کروا دینا طلاق وغیرہ ہو جانا یعنی اچھے بھلے تعلقات تھے خوش باش تھے بچے بھی تھے سب کچھ اچانک ہی میاں کو کچھ ہو گیا یا بیوی کو کچھ ہو گیا بگڑ بیٹھے اور گھر برباد ہو گیا اسی طرح کسی بیماری کا لاحق ہو جانا اور اسی طرح کی دیگر اثرات پھر اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ جادو کا اس حد تک اثر انداز ہونا ممکن نہیں کہ جیسے کوئی مردوں کو زندہ کر لے یعنی جادو سے کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا یہ یاد رکھیے یا پھر کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی آپ کی زندگی کو یعنی فزیکل سینس میں الٹ پلٹ کر دے یا کوئی سمندر پھاڑ دے یا کوئی بم گرا دے یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی یعنی کچھ چیزوں کے اندر اثرات ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی بڑے چینجز آ جائیں مثلاً آپ کسی کو ملک کا وزیر اعظم نہیں بنا سکتے جادو کے زور پر ٹھیک ہے کسی کی موت اور حیات کسی کے اس میں نہیں ہے دوبارہ بات کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ جادو کا جو اثر ہے وہ کہاں تک ہوتا ہے کیا ہو سکتا ہے مثلاً میاں بیوی بی میں طلاق ہو جائے ٹھیک ہے ایک گھر جو ہے وہ تباہ ہو جائے یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی پاگل پن سا ہو جائے یا کوئی ڈپریشن ٹائپ کی کوئی مرض ہو جائے اس قسم کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں لیکن کوئی مار نہیں سکتا کسی کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا جادو کے بل پر یا کوئی زمین پھاڑ نہیں سکتا یا کوئی آسمان نیچے نہیں لا سکتا یا سمندر میں کوئی رستہ نہیں بنا سکتا یعنی اس کے اثرات ہیں مگر لمٹ ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے اثرات ہیں لیکن لمٹ ہے بیماری سے ہلاک ہو جاتے ہیں نا جیسے یعنی ایسی بیماری کسی کو ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں کوئی بھی بندہ دن میں ہزاروں لوگ بیماریوں سے مر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیماری میں نے تو نہیں مارا تو اللہ کے عزت سے ہی موت آتی ہے اور یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ کون شخص کس بیماری کے بعد شفا یاب ہوگا اور کون شفا یاب نہیں ہوگا اور مر جائے گا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جادو کی جتنی بھی تاثیر ہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے وہ صرف اللہ کے عزن سے ہوتی ہے اس سے آگے نہیں ہو سکتی کوئی چیز ٹھیک ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ولا اتا جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا یعنی وہ اپنے سارے مقاصد نہیں پورے کر سکتا تھوڑی بہت تکلیف تو آپ کو دے سکتا ہے لیکن وہ بھی عزن اللہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہوا میں کئی وائرسز ہوتے ہیں کچھ لوگوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں لیکن سب پر تو نہیں ہوتے مثلا فلو کا وائرس پھیلا ہوا کہتے ہیں وائرس پھیلا بہت لوگ بیمار پڑے لیکن کیا ہنڈریڈ پرسینٹ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں نہیں اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار نہیں پڑتے کیونکہ اللہ کا عزن نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جو ظاہری اسباب میں بعض اوقات ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جو بھی وائرس ان پہ اٹیک کرتا ہے وہ واپس اس کو ختم کر دیتے ہیں فائٹ بیک کر لیتا ہے ان کی باڈی لیکن کچھ لوگوں کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے تو وہ فائٹ بیک نہیں کر سکتی لیکن یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی کسی کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو اگر کوئی بیماری اللہ کے عزن سے آنی ہے تو وہ آ بھی جاتی ہے اور وہ اس کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے آزمائش ہوتی ہے تو یہاں ایک اور نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عموماً جب ہم حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو ایسے جادو کے وائرسز زیادہ اٹیک کرتے اور بعض اوقات حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی کوئی چیز اٹیک کر جاتی ہے اللہ کے عزن سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے حضرت عائشہ پر جیسے کعب احبار پر جیسے اور بھی کئی مثالیں ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی سارا کچھ پڑھتا کرتا ہو اس کے باوجود تو یہ اس شخص کا امتحان ہوتی ہے یعنی بعض اوقات نیک لوگوں کے اوپر پھر بھی تکلیف آ جاتی ہے اس کے لیے ایک امتحان یا آزمائش کے طور پر کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے یہاں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے بعض اوقات لوگ بالکل فٹ ہوتے ہیں ان کا وزن بھی بالکل صحیح ہوتا ہے ان کے سارے آرگنز بھی بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ختم ہو جاتے ہیں بس موت آئی تھی نا اللہ کے عزن سے وقت پورا ہو گیا تھا اب جانا ہی تھا اور پہلے تو موت اسی طرح ہی آ جاتی تھی یعنی صحت مند لوگوں پہ موت آ جائے سکھ شاید دنیا میں اتنی بیماریاں بھی نہیں تھی اتنے وائرسز وغیرہ بھی نہیں تھے اور اتنی جراثیم نہیں تھے یا اللہ عالم لیکن پھر بھی لوگ مرتے تھے تو پھر وہ یاد ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ علیہ السلام کو جب فرشتہ آیا انسانی شکل میں تو انہوں نے اس کو مارا تو پھر اس نے جا کے کہا کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے تو دوبارہ اللہ و تعالیٰ نے پھر یہ اسباب پیدا کر دیے بیماریوں کی شکل میں انسان کی دنیا سے جانے میں یہ جیسے میلوں میں انٹرٹینمنٹ کے لیے کائنڈ آف جادو اچھا۔ لیکن اس کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے کسی کو نقصان دینا نہیں ہوتا اچھا سم ٹائم بچے بھی وہ جیسے یو ٹیوب وغیرہ سے وہ کے ٹرکس اور اس طرح کی جو ٹرکس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا ایک شوبدہ بازی وہ ہوتی ہے کہ جو ہاتھوں کا کھیل ہوتا ہے لیکن ایک شوبہ بازی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے جس میں کچھ اور عوامل بھی ہوتے ہیں تو مطلب اگر بچے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو روکنا چاہیے کیونکہ اس سے پروگرس کرتے کرتے کہیں اگلے اسٹیپ پہ نہ چلے جائیں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ یقینی حد تک بات ہے کہ اللہ کے عزن کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا تو اس لیے جب ان یوژل قسم کے اپنے اوپر حالات آنے لگے تو ہر چیز کے پیچھے جادو سبب نہ بتائیں کیونکہ لوگ ذرا سے سر درد ہوتے تو لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا یہ جملہ بہت عام ہو چکا ہے اس بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے یعنی ہر چیز کے پیچھے جادو نہیں ہوتا اور ضروری نہیں کہ آپ کی بیماری جادو ہی کی وجہ سے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی تکلیف کے پیچھے یہ سبب ہو لیکن ہر ایک کے پیچھے نہیں ہوتا اب دیکھیے جیسے مکناتیس بھی لوہے کی ایک قسم ہے نا تو مکناتیس ہر چیز کو نہیں کھینچتا اپنی طرف کس کو کھینچتا ہے صرف لوہے کو کھینچتا ہے یعنی اگر آپ مکنا تیس لکڑی کے اوپر لگائے تو اس بےچارے کی کوئی طاقت نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوہے پہ رکھے تو وہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا تو اسی طرح جادو جو ہے یا لوگوں کے خیالات یا نگاہیں نظر بد یا کلمات اور الفاظ بعض اوقات انہیں لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے اندر عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے یا توکل کی کمی ہوتی ہے یا نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر تہارت سے لاپرواہی ہوتی ہے کیونکہ شاطین گندگی کو پسند کرتے واش روم جانے کی دعا میں کیا آتا ہے اللہ عظبی کا بنل خوب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 وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور لوگ وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی کاش وہ جان لیتے بیچ ڈالی کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام جنوں پر حکومت کرتے تھے اور اس دور میں جادو کا بھی بہت دور دورہ تھا اور شیاتین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور پھر ان لوگوں کی آزمائش بھی اسی سے ہوئی تھی کہ انہیں منع کیا گیا لیکن انہوں نے پھر بھی ہاروت اور ماروت سے سیکھا بہرحال اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہمیں کہ جادو شیتانی کام اور کفر ہے اور اسے سیکھنے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے بذات خود جادو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو عزن نہ ہو اہل کتاب میں سے یہود جو تھے وہ جبت اور تاغت پر ایمان رکھتے تھے اور جبت کا معنی جادو کیا گیا ہے کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے جادو جو ہے یہ تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے جادو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے یعنی اس کو شرک کے برابر گناہ کرار دیا گیا جادو کرنا بھی اور جادو کروانا بھی یعنی خود کرنا یا کسی اور شخص کے پاس جانا کہ وہ جادو کے ذریعے علاج کرے اسی لیے اگر کسی کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہو ہی نہیں پا رہا سارے ٹیسٹ اور ہر قسم کی دوائیں کھانے کے باوجود اور مصدقہ ذرائع سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اس شخص کے اوپر جادو ہے تو وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے کسی عامل کے پاس نہ جائے جادو سے اس کا علاج نہ کرائے کیونکہ وہ پھر جادو شرک اور کفر ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جادو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے سلسلہ صحیح کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا استغفر اللہ یعنی جو شخص شراب کا عادی ہو جادو پر ایمان رکھتا ہو یعنی جادو کے کام میں ملوث ہو رشتوں کو کاٹنے والا ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا نجالا بن ابدا سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ہمیں لکھا اختلوک اللہ ساہرن کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو یعنی حضرت عمر کے دور میں جادوگروں کو قتل کر دیا گیا تھا وہ کہتے ہم نے ایک دن میں تین جادوگروں کو قتل کیا